بے شک اللہ روکے ہوئے ہے اس مانو ہے اور زمے کو کہ جمش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا بے شک وہ علم بخشنی والا ہے